سیدی و سندی محبی و محبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار عنوان ہے چشمے تر نہ رہے ہوں چار کرے باپ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اشار حضرت سے اپنے شیخ حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں فرمایا ہے یہ شعر لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا خود اپنا عرض یہی تھا کہ حضرت کی چشم مبارک سے آنسو ہر وقت لگتے رہتے تھے اور ایک آنسو جو لگتا تھا اس نے اپنی ایک جگہ بنا لی تھی وہاں ٹھہرا رہتا تھا حضرت کوئی کوئی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی حال حضرت والا نے بیان فرمایا تھا اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہی خود اپنا یہی حال Yeah. اگر تشریف فرما ہوتے تو آنسو بہ کر ایک جگہ پہ ٹھہر جاتا دوسرا آنسو آتا تو وہ جگہ ٹھہر جاتا اور وہ سلو والا جو ہے آنسو ہی رہتے تھے اس کے معنی بدھ سلم ہندی میں بدھ کو کہتے ہیں لیکن یہاں اسلام سے مراد حسین عورتیں غیر محرم عورتیں اسنا سے ہر دل کو گو عشق اسنا سے ہر دل کو پریشان پایا شکل کرٹلگری تو انہیں ساپے ماں شکل دری تو انہیں ساپے ماں یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے اکثر ذکر اس بات کو کرتے ہیں کہ نامحرم عورتوں سے نظر کی حفاظت کرنی ہے لیکن اسی نے یہ بھی چھپا ہوا ہے پوشیدہ ہے کہ نامحرم عورتیں عورتیں جو ہے نامحرم مرد سے بھی نگاہ کی حفاظت ان کو بھی نگاہ کی حفاظت اسی طرح فرض ہے جتنا مردوں کو اور غیر محرم عورتوں سے لیکن چونکہ زیادہ تر فساد اور خرابی عمومی طور پر مردوں میں پائی جاتی ہے عورتیں اکثر حیادار ہوتی ہیں اور مسلمان عورتوں کی تو شان ہی الگ ہے تو بہت ہی بہت ہی حیا کرتی ہیں اور اپنے آپ کو ڈھک ڈھکا کے چھپا کے رکھتی ہیں اور اپنی نگاہوں کی بھی عمومی طور پر حفاظت کرتی ہیں اس لیے اکثر یہ بات رہ جاتی ہے لیکن ضروری ہے اس کو فرض سمجھنا کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو محتم نشان بیان فرمایا ہے مردوں کے لیے الگ بیان فرمایا ہے کہ مردوں کو نامحرم عورتوں سے حفاظت کرنی ہے اپنی آنکھوں کی اسی طرح صرف یہ نہیں ہے کہ چلنے پھرنے والی عورتیں بلکہ ٹی وی ہے کیبل ہے نیٹ موبائل یا جو بھی ذریعہ نگاہ کی خرابی کا ہو یہ سب کے سب اسی حکم میں ہے اور اس ان ان باتوں سے خدا اور رسول کی لانت لازم ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کی حفاظت نہ کرنے والے کے لیے بدعا فرمائی لان اللہ الناظر بل منظور رہی نہیں جی کون لوگ جن کو منع کرو وہاں اندر جا کے بیٹھے باہر مجھے تشویش رہتی ہے کہ چھوٹے بچے بھی آتے ہیں وہ باہر نہ نکل جائے باہر نہ چھوٹے بچے نہ آئے اپنے جو خواتین اپنے ساتھ بچوں کو لائی ہیں ان کو پیار محبت سے اپنے ساتھ بیٹھا کر رکھے باہر نہ جانے میں یہاں سے مجھے نظر آتا ہے مجھے تشویش ہوتی ہے کہ کوئی بچہ باہر نہ نکل جائے کوئی نقصان نہ ہو جائے تو جو بھی ذریعہ نگاہ کی خرابی کا ہو چاہے وہ براہ راست نگاہ خراب کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ عورت ٹی وی دیکھے یا کیبل دیکھے یا نیٹ پہ کوئی تصاویر کا ملاحظہ کرے اور اسی طرح سے چاہے مرد ہو کہ جو نگاہ خراب کرے چاہے براہ راست کرے چاہے موبائل میں کرے چاہے کیبل میں کرے یا کمپیوٹر میں کرے کسی طرح سے بھی نگاہ کی حفاظت نہ کرنے والا اللہ کی لانت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کا موجی ہو جاتا ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ اللہ منظور ہے اللہ تعالیٰ لانت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی اور دیکھنے والی پر اور دکھانے والی پر سب پر اللہ اور رسول کی لانت ہے اور لانت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری لانت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری وہ شخص یا وہ عورت اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی اور جو شخص نگاہ کی حفاظت نہ کرے اور اس پر خدا اور رسول کی لانت ہو تو اس پر کچھ بھی عذاب قرل جائے وہ کم نہیں خدا اور رسول کی لانت کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے وہ اور اس کے اس کے بدلے میں یعنی اس کا عرض کر لیجیے کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اپنی ذات عطا فرما دیتے ہیں علاوت ایمانی عطا فرما دیتے ہیں جو جس کے جو اس کے قلب میں موجود ہو جاتی ہے حلاوت ایمانی اس کو نصیب ہو جاتی ہے عبادات میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے اور گناہوں سے طبی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ پر ہر ہر موقع اور ہر لمحے میں وہ فدا ہونا ہے اس کو عزیز ہو جاتا ہے عشق اچھا یہ بھی نہیں کہ صرف آخرت کے اعتبار سے پریشانی ہے بلکہ دنیا میں بھی ایسا شخص پریشان بھی رہتا ہے اور ذہیل اور رسوا بھی ہو جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ مخلوق اس کو دیکھ رہی ہے کہ بد نگاہی کر رہا ہے تب وہ رسوا ہو کر نہیں بلکہ جو شخص اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کو ضریب کر دیتا ہے کیونکہ اللہ دلوں کے خالق اور مالک اور دلوں کے پلٹنے والے اللہ تعالی ہیں جو شخص خدا کو ناراض کرتا ہے جب خدا ناراض ہے تو ساری مخلوق جو ہے اس سے ناراض ہوتی ہے اور اس سے اس, کو سمجھتی ہے تو لہذا وہ دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے مصیبت میں رہتا ہے اور اس کو ہر وقت اپنی رسوائی کا خطرہ خود بھی رہتا ہے اور مخلوق بھی اس کی عزت نہیں کرتی عشق نام سے ہر دل کو شیما دھا دل کاش کے گلی اور گلیتا پڑھنا چاہ رہا تھا فاضر صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ جو شخص اللہ کو ناراض کر کے جیتا ہے اس میں ہم ظاہر ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مضمون نگاہ کی حفاظت کا ہے جو شخص نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اس سے اس سے بڑا مضمون تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں یہی ہے سب سے زیادہ تو فاض صاحب فرماتے ہیں کہ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ گل سارا جہاں بدلی نظر ایک ان کی کیا بدلی اللہ کو ناراض کرنے والا اگر کوئی شخص اس کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ بد نگاہی کرتا ہے حرام کام کرتا ہے یا اور گناہ کبیرہ کرتا ہے نہیں دیکھ رہا لیکن جو اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہے مخلوق کے اندر وہ ایسے ضلیل ہو جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ مخلوق دیکھے پھر اس کو ضلیل نہ دے بلکہ دلی میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلنا نظر ایک کن کی کن کی اللہ کی نظر بدل گئی نافرمانی کی اللہ ناراض ہو گئے نظر بدل گئی نظر ایک کن کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا ذکر کے دل راش کے گلے سایا غفلت سے کو پایا اللہ سے غفلت کرنے سے دل دل بیابان یعنی بے چین رہتا ہے پریشان رہتا ہے مصیبت زدوں کی طرح رہتا ہے اور جو ذکر پابندی سے کرتے ہیں صرف ذکر ذکر لسانی نہیں بلکہ ذکر قلبی بھی ذکر قلبی کیا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو مستحضر رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ اصل اصل ذکر تو یہ ہے یہ کردار پیدا ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے مخلوق سے چھپ کر میں گناہ کر سکتا ہوں لیکن خالد سے چھپ کر گناہ نہیں ہو سکتا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے تو ذکر صرف یہ نہیں کہ تفریحات جو ہم بتائے بتاتے ہیں اس کی بھی پابندی ضروری ہے اس کی پابندی نہ کرنے سے دل میں ظلمت آتی ہے بے جیسے ذکر ذکر اللہ سے اللہ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انوارات پیدا ہوتے ہیں اور ذکر بتایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ ذکر کے انوار سے دل روشن ہو جائے اور گناہ سے ظلمت آتی ہے جیسے ہی گناہ کیا ظلمت آتی ہے لیکن ظلمت کا احساس یعنی تاریخی ظلمت مانی تاریخی تاریخی کا احساس تو اسے ہی ہو سکتا ہے جو روشنی میں رہنے کا آتی ہے نا بتائیے ایک شخص نابینا ہے اس کو تو روشنی کا پتہ ہی نہیں روشنی کیا چیز ہوتی ہے کبھی دیکھا نہیں تو آپ اندھیرا ہو یا روشنی ہو اس کو کچھ سمجھ نہیں برابر ہے اس کے لیے ایسے ہی جو گناہوں کا عادی ہو مستقل گناہ کرتا رہتا ہے توبہ بھی نہیں کرتا ہے شرمندہ بھی نہیں ہوتا اس کا دل بالکل تاریخ کیا ہوتا ہے وہ گناہ پہ گناہ کیے جائے اس کو کوئی احساس بھی نہیں رہتا حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا اس کے دل پر ایک سیاہ ہوتا ہے لگ جاتا دوسرا گناہ کرتا ہے پھر پھر تیسرا کرتا ہے اس طرح بڑھتے بڑھتے پورا جو دل ہے اس کا کیا ہو جاتا ہے پھر اس کو گناہ کا ہی نہیں ہوتا <clears throat> جیسے کوئی گاڑی ٹھیک کرنے والا میکینک ہے دن بھر وہ گاڑیوں کے انجن وغیرہ کھولتا رہتا ہے اور تیل اور چکنائی اور کالک سے اس کا واسطہ پڑتا ہے اب اس کے جو کپڑے ہیں وہ کالے ہی رہتے ہیں ہر وقت اس کا کام ہی ہے تو اس کے اس کی کپڑوں کے اوپر کوئی تھوڑی سی سیاہی گرا دے تو اس کو کچھ پتا نہیں چلے ایسے ہی گناہ پر گناہ کرنے سے توبہ نہ کرنے سے اور گناہ پر احرار گناہ کرتے رہنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سب معاف ہو جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے پاکیزہ ہو جاتا ہے لہذا ذکر اللہ بھی جو بتایا جاتا ہے وہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ذکر کے انوارات دل کے اندر آ جائیں تو جیسے ہی کیونکہ جیسے ہی گناہ ہوتا ہے اسی وقت گناہ کی ظلمت اور تاریخی سیاہی میں آنے لگتی ہے تو جیسے ہی روشنی میں اندھیرا ہوتا ہے یا کمی آتی ہے اسی وقت گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے ارے کیا ہو گیا ابھی یہ بجلی چل رہی ہے اگر اس میں وولٹیج کم ہو جائے مدم پڑ جائے گی تو ہم گھبرا جائیں گے ارے کیا ہو گیا نظر بھی کم آ رہا ہے روشنی کم ہو گئی تو فوراً احساس ہو جائے گا کہ بھائی پورا وولٹیج نہیں آ رہا پوری بجلی نہیں آ رہی روشنی پوری نہیں ہو رہی ایسے ہی دل کے اندر گناہ کرتے ہی ظلمت آ جاتی ہے اور اس کو اس شخص کو ادراک ہو جاتا ہے جس کے جو جس کا دل ذکر کے انوارات کا ہوتا ہے اس لیے ذکر اللہ بتایا جاتا ہے ورنہ اصل اللہ کی دوستی اور اللہ کا قرب گناہ نہ کرنے پر مقبول ہے اللہ کا قرب ولایت گناہ نہ کرنا تقوا کہیں پر یہ نہیں ہے کہ تم ذکر کرو گے تب میرے دوست بنو گے بلکہ یہی ہے تقوا اختیار کرو گے تو میرے دوست بنو گے تو ذکر اللہ کی کثرت اس لیے بتائی جاتی ہے تکرار اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ دل ہمارا روشنی کا عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کے انوارات کا عادی ہو جائے تو پھر جیسے ہی گناہ ہوگا فوراً انسان گھبرا جائے گا اور وہ تو گناہ کے قریب ہی جائے گا جب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی میرے گناہ سے تو دل میں ظلمت آتی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے اور ہمارے قرب کی جو لذت ہے وہ چھت جاتی ہے گناہ سے اللہ کے قول کی لذت سے جاتی تو فوراً وہ جائے گا ہی اگر اور پھر بھی اگر خطا ہو جائے گی تو فوراً گھبرائے گا فوراً دو رکعت پڑے گا توبہ کرے گا اللہ سے روئے گا گیڑ گڑائے گا کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے تو پھر اس کو وہ معاف ہو جائے گا تو اس لیے یہ جو ذکر ہے اس کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ کرنا اور کرنا شریف یہ سب یہ سب صرف اس لیے بتائے جاتے ہیں اصل ذکر کیا ہے کہ ہر وقت یہ یاد رکھنا اس کے انداز رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے تو پھر وہ وہ دل جو ہے وہ رش کے گزشتہ ہوتا ہے ذکر سے اور جس کو جو ذکر کیے جائے لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے وہ رش کی گزشتہ نہیں ہوگا وہ ننگے بےآبانی رہے کیونکہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی خرید رہا ہے وکر کے کے دل راش گنے اور غفلت گلی گلی کو بیا پایا اور غفلت سے گلے سار کو بیادہ تقوا کے غموں سے نہ تو گھبرا اللہ کا راستہ چلنے والے رہے تقوا کے غموں سے نہ تو گھبرا نفس کو غم مگر روح کو پایا نفس کو ہم ہو مگر روح کو پایا سب کی بات سمجھنے کی ہے ایک انسان کے ساتھ نفس ہے اور ایک روح ہے جب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نفس دشمن ہے ہمارے ہمارا دشمن نفس ہے وہ حدیث پاک میں ہے ان آدھا ادوری کفی جمبئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک دشمن ہے جو تمہارے پہلو میں ہے اور وہ نفس ہے تو یہ نفس ہمیں بری بری باتوں کو پر اکساتا ہے اور ایک روح ہے جو اللہ جس کا مرکز اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو یہ روح کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے جب گناہ کرتا ہے انسان نفس کے پاشان پر چلتا ہے روح بے چین ہو جاتی ہے کیونکہ روح کی غذا اللہ کی یاد ہے ہاں اور نفس کی غذا کیا ہے اللہ کی نافرمانی جب نافرمانی ہوتی ہے روح کو بے چینی ہوتی ہے اسی لیے گناہ کرنے سے انسان بے چین ہو جاتا ہے اور جو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ نفس ہمارا دشمن ہے اور گناہ سے بچنے سے نفس کو کم ہوتا ہے ہمیں بہت سی باتیں نہ کرنے سے پابندی سے غم ہوتا ہے نا تو یہ غم ہماری ذات کو نہیں ہوتا بلکہ نفس کو ہوتا ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ غم ہمیں پہنچ رہا ہے ہمیں پریشانی ہوگی مشکل آ جائے گی نہیں نفس کو غم ہوتا ہے اور نفس ہمارا دشمن ہے اور دشمن کو غم ہو تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں دشمن کو غم ہو دشمن کو نقصان پہنچے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے عقل کا تقاضا تو یہی ہے اب کوئی کسی کے پاس عقل ہی نہ ہو تو کیا کریں ہاں، گے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جو غم ہے وہ غم نفس کو پہنچتا ہے روح اس سے خوش ہوتی ہے کیونکہ جب گناہ نہیں کرتا تو روح چونکہ اس کا مرکز اللہ کی ذات ہے تو روح کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مرکز سے چپکے ہوئے ہیں مضبوطی کے ساتھ رہے تو نفس کو مگر روح کو شادہ پایا نفس دشمن کے غموں سے جو تھوڑا ہے نقص دشم کے جو جوڑا لذرتے خدا سے تجھے نادا پایا لدرتے خدا سے تجھے نادا پایا یہ شخص اس پہ حقیقت سے واقع نہیں ہے اس کی لذت جو اللہ تعالیٰ سے اس کی لذت ہے اس نے ابھی اس کا مزہ چکھا نہیں اگر ایک ذرہ بھی اس کا مزہ چکھ لے تو ہر ہمیشہ سے جو ہے اس کو آخر نہ کہ کیونکہ یہ نفس پر غم اٹھانے کا اوگر ہو جائے آگے ہو جائے نسم کے داد تجھے نادا پایا پایا جس مرشد تیری آنکھوں تمنا دیکھو مردانہ پن یہی ہے کہ نفس کی خواہش کو گزل نفس کی حرام خواہش ورنہ یہ شخص تو بالکل ہجڑے سے بھی بدتر ہے مرد بنایا اللہ نے اور عورتوں کو بھی میرے وہ فرما دیتے کہ گناہ سے بچنے میں ہمت مردانہ استعمال کرنے ہمت مردانہ مردانہ نہیں استعمال کرتے ہیں کہ جیسے اور کسی عورت کے داڑھی نکل آئے تو پھر تو مرد اس سے پاک جائیں گے یہ مطلب نہیں ہے مطلب کیا ہے کہ ہمت اور ہمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا ہمت فتق اللہ مست اللہ نے جو استطاعت دی اس اس کو کو استعمال کرو تقوا اختیار کر لوں تقوا کی ہمت اللہ نے کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم اور کریم دار ہے کیسے ممکن ہے کہ کوئی کام کی ہمت ہم میں نہ ہو اور وہ ہم پر فرض کر دیا جائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب ایک باپ کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے بیٹے پر میں اتنا بوجھ لاد دوں کہ جو اس سے اس کے اٹھایا نہ جا سکے باپ کو کتنی رحمت و شفقت ہوتی ہے اولاد سے بعض لوگ اس رحمت و شفقت میں اولاد کو بگاڑ بھی دیتے ہیں زیادہ لاٹ جو ہے اور اولاد کو اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں اب جب ان کو لاٹ کیا زیادہ ملتا ہے تو وہ اپنی خواہش کے مطابق ڈھل جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی اسلام بہت مشکل ہو جاتی ہے اس لیے بزرگوں سے مشورہ کرتے ہیں اپنے مشاہد سے مشورہ کرتے ہیں کہ اولاد کے متعلق کون سی کام جو ہے وہ ٹھیک ہے کون سے نہیں ہے کیا رویہ رکھنا ہے کس کام میں ترقی کرنی ہے کس کام میں ترمی کرنی ہے اولاد اور بچے ناسمجھ ہوتے ہیں جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی ہاں ہمارے والدین نے ہمارے فائدے کے لیے ہم سے سختی کی تھی ہے نا بھائی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو عقل آ جاتی ہے پھر وہ اپنے ماں باپ کو دعائیں دیتے ہیں دیکھو جتنے ہمارے اکابے اولیا گزرے ہیں ان کے والدین نے ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی میں کیسی سختیاں لکھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیا مقام اتا ہے نا کیا سارے عالم کے اندر ان کی خیر پھیلا ہوا ہے ایسے ہمارے ہمارے پیارے شہر اور انہوں نے کس قدر مجاہدہ اٹھایا کس قدر مجاہدات کیے تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیا مقام عطا فرمایا کہ سارے عالم میں اللہ تعالیٰ کا خیر پھیلا ہوا ہے اسی طرح کام انہیں سے ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں ہمت اختیار کرتے ہیں ہمت سے کام لیتے جس نے مرشد مل دیا کو تمنا کا سبق اس کے دل میں ہم دم جن کا خون کرتا گیا ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نے اس اس کے کے دل کو اپنا قرب عطا فرمانا شروع کر دیا حتیٰ کہ تمام غیر اللہ کو دل سے نکال دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اپنا مسکر بنا لیا دوستوں مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں ارے راستہ ہمت کا ہے بھائی ہمت سے چلو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر وہ لذت ملے گی کہ پھر کہو گے کہ افسوس ساری زندگی ہم نے ظاہر کر دی جب یہ لذت ملے گی اور جب یہ قرب اللہ کا عطا ہوگا تو کہوں گی ساری زندگی ہم نے ضائع کر یعنی مولانا شاہ محمد صاحب تھے کہ سنا یہ بات میری دل سے جو میں کہتا ہوں اس کو دیکھو یہ ایک ہی زندگی ملی ہے دوبارہ زندگی نہیں ملی ان اوقات کی ان لمحات کی قدر کر جس نے قدر کر لی وہ کامیاب ہو گیا بھائی ایک شخص نے کہا دوست سے کہ بھائی ایسا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے راستے میں سفر میں تھی کہا کہ بھائی تم لکڑی لے آؤ جنگل سے اور ہم جا کے وہ آٹا لے آتا ہوں شہر سے تم لکڑی لے آؤ تو جلا کے اس کو پکائیں گے روٹی روٹی میں آٹا لے کے آتا ہوں تو جب واپس آیا دیکھا وہ لکڑی نہیں لے کے آیا کہا بھائی بہت ہے مشکل ہے مشقت ہے تم آٹا لینے جا رہے ہو لکڑی تم ہی لیتے آپ وہ لے آیا پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا بھائی تم ایسا کہ آگ جلا دو میں اس میں آٹا گونتا ہوں اور اس نے کہا بھائی یہ تو مجھے آتا نہیں ہے مشقت کا کام ہے تو یہ بھی آپ ہی کر لو اس نے کہا اچھا اس نے لکڑی مطلب کو جلایا اور اتنی دیر میں آٹا گوندا مشقت سے بیچارے نے اچھا اس نے کہا بھائی اب یہ کہ میں ایسا کرتا ہوں روٹی میں بھیج دیتا ہوں تم ذرا روٹی کو سینکی لو اس کے پتوے کے اوپر تو کہا بھائی یہ ذرا مشکل کام کبھی روٹی پکائی نہیں میں نے مجبوری ہے جلا دوں گا خراب کر دوں گا مہربانی ہوگی یہ بھی تو نہیں کروں تو اچھا بھائی اب روٹی پکا لی اب روٹی پکانے کے بعد اس نے کہا بھائی کھانا کھا لو تو اس نے کہا میں اتنی باتوں کے خلاف کیا کروں کہ تمہاری ایک بھی بات نہ مانوں چلو لاؤ کھا لیتا ہوں ایسے تھوڑی نہیں ہمت سے کام لو اللہ نے ہمت دی ہے ہمت سے کام لو کام کرو اب اگر پھر اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا بھائی اب ایسا ہے کہ کھانا بھی پھر میں ہی کھا لیتا ہوں وہ سارا کھانا پھر کھا گیا اور وہ ہاتھ کر رہ گیا تو یہ ہوگا ابھی جس نے زندگی کی قدر کر لی وہ آگے کامیاب ہوگا اچھی زندگی گزارنی ہے اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو وہی محنت کرو اللہ کے راستے کی محنت کرو تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہماری حقیقی زندگی آنے والی ہے وہ بہترین زندگی ہو جائے گی پھر ہم مزہ ہی مزہ کریں گے پھر وہاں کوئی پریشانی نہیں کوئی مصیبت نہیں یہ مجاہدات کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرماتے ہیں کہ جو شخص مستقل لگا ہے مجاہدات کرنے میں اور استفار بھی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا ہی میں مزیدار زندگی عطا فرما دیتے ہیں جنت سے بھی بڑھ کے اس کو دنیا میں ہی مزہ آنے لگتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا امتحان دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کی زندگی آرام دہ مزیدار ہو جاتی ہے پھر اس کو جو ہے وہ یہ نہیں محسوس ہوتا کہ ہم قرآن سے بچنے میں وہ غم نہیں ہوتا وہ شدت نہیں ہوتی اس میں بہت معمولی معلوم ہوتا اب ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پہلے شروع شروع جو ہے انہوں نے ایسی خرابات رسومات میں جانا چھوڑا لوگوں نے بہت ان کا مذاق اڑایا بہت ان کو لان تان کری لیکن آج ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اب وہ دعوت دیتے ہیں وہ کہتے بھائی آپ کو تو پتا ہے آپ کو فلان رسم میں شرکت نہیں ہاں ٹھیک جی، ہے بس پہلے تو ناراض ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ تم دنیا سے کٹ جاؤ گے اور ہم تمہارے پاس کبھی نہیں آئیں گے تم کو پوچھیں گے نہیں سبھی کام کرتے رہتے ہیں سارے کام کرتے رہتے ہیں سبھی اور زیادہ عزت کرنے لگتے ہیں اور زیادہ عزت کیونکہ عزت رب العزت کو راضی کیا ہوا ہے رب العزت کو راضی کیا ہے جیسے ابھی بتایا کہ نا فرمان کو اللہ تعالیٰ مخلوق میں دل میں ذلت ڈال دیتے ہیں جو نا فرمان ہوتا ہے اللہ کا وہ مخلوق میں نظر ہو جاتا ہے جو فرما بردار ہوگا اس کی عزت نہیں کرائیں گے اللہ اس کی عزت کراتے ہیں لہٰذا اور لوگ جز اٹھانے میں اپنی فخر اور شہادت محسوس کرتے ہیں ان کے کسی کام آنے میں کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتے ہیں ورنہ وہ کیا اولیاء اللہ آواز دیتے ہیں کہ بھائی ذرا ہمارے جوتے اٹھا لو بھائی ذرا ہمارا کام کر دو بھائی بھائی لوگ خود دوڑتے ہیں اور خود دوڑ دوڑ کے ان کا کام کرتے ہیں لہذا اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹائے اللہ کے لیے منتواد رفا اللہ کی قید ہے عزت کے لیے نہ ہو شان کے لیے نہ ہو مال کے لیے نہ ہو نفس کی خواہشات کے لیے نہ ہو کسی خواہش کے لیے نہ ہو صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹانا ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے بس پھر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں کامیابی نصیب فرما دیتے ہیں یہ پریشانی یہ مجاہدات ہمیشہ کے لیے رہتے رہتے جس نے میں گوم جن لائے جانا سارا اس کے دل میں ہم جن لائ جانا نانے حل نہ تھا حضرت و اللہ تعالیٰ کو حاصل کیے ہوئے اور جاننا لہو نور یمکی بھی ملنا حضرت و اس نور کو لیے پھرتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی ہو کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں اور ایک بات اور میرے مشکل نے کیا خوب فرمائی فرمایا کہ دیکھو یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو پھر جا کے اللہ تعالیٰ سے لیں گے نہیں لا الہ کہتے کہنے کے ساتھ عز اللہ کہا جتنا لا الہ نکالا اتنا عز اللہ دل میں آتا تھا ٹھیک ہے اللہ کی مہربانی ورنہ اللہ فرماتے ٹھیک ہے سارا دن جب تک غیر اللہ سے خالی نہ ہوگا آئے گی نہیں پہنچیں گی نہیں لا الہ کہتے جاؤ غیر اللہ نکالتے جاؤ عز اللہ کو حاصل کرتے جاؤ کی بڑی مہربانی ہے آخری شیر کیا کا کا میرا میرا کیا کیا کیا تر نیبو چار پاتایا جشن تر نی بو چار کن کرے پاتایا کیا مرشد 嗯啊。 استفار اور توبہ کا فرق الحدیث سے پڑھا جا رہا ہے توبہ کے متعلق ایک ضمنی سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استغفار کرو بعض بزرگ کہتے ہیں توبہ کرو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی حکم دیے ہیں کہ استغفار بھی کرو اور توبہ بھی کرو سوال یہ ہے کہ توبہ اور استغفار ایک ہی چیز ہے یا دونوں میں فرق ہے بتائیے کیسا سوال ہے عام مسلمان اور عام امتی اس کو ایک ہی سمجھتا ہے لیکن یہ ایک نہیں ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں میں انشاءاللہ کوئی چیز بلا دلیل نہیں پیش کروں گا اس فقیر پر اللہ کا کرم ہے میرے اوپر اللہ کے کرم کا آفتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر اپنے رب سے استفار کروں مغفرت مانگو سمت ہوئی نہیں پھر توغازی کروں اگر توبہ و استغفار ایک ہی چیز ہے تو آپ کیوں داخل کیا کیوں عرض کا داخل ہونا کیونکہ کا داخل ہونا معطوف علیہ اور معطوف میں کی دلیل ہے دونوں چیزوں کے الگ الگ ہونے کی دلیل ہے اگر یہ ایک ہی چیز ہوتی تو عرض داخل ہی نہ ہوتا اللہ تفصیل روز معنی میں فرماتے ہیں کہ یہاں ہر کا نازل ہونا دلیل ہے کہ استفار الگ چیز ہے اور توبہ الگ چیز ہے یعنی یہ اللہ نے فرمایا تو پھر اس کے بعد توبہ معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ چیز ہیں جیسے ایک آدمی کہے کہ روٹی اور سالن لاؤ اور وہ خالی روٹی لاتا ہے آپ نے پوچھا کہ سالن کیوں نہیں لائے تو کہتا ہے کہ روٹی اور سالن ایک چیزیں ہیں تو آپ کہیں گے کہ اگر ایک چیز تھی تو روٹی کے بعد اور کیوں لگایا یہ ہر سے مہارت کو لازم کر رہا ہے معلوم ہوا کہ روٹی اور سالن الگ الگ چیز ہے اردو میں بھی عربی نام کا فائدہ لگاتے ہیں اسی طرح استفار اور توبہ ایک چیز نہیں ہے تو استفار اور توبہ میں کیا فرق ہے استفار کہتے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے خدا کے قرب سے محروم ہو گئے اور ہماری حضوری دوری میں تبدیل ہو گئی منزل قرب سے منزل غضب میں جا پڑے دیکھو گناہ سے کیا نقصان ہوا کہ منزل قرب سے منزل غضب میں جا پڑے تو دوری کے غم اور آزاد کی وجہ سے ندامت کے ساتھ اپنی اس نالائقی سے معافی چاہنا یہ استفار کا مقبوب ہے کہ آ گناہ کر کے ہم اپنے اللہ سے کیوں دور ہوئے ورنہ ہم نہ ہم گناہ کر کے نہ خود سے محروم ہوتے معلوم ہوا کہ ماضی کے گناہوں پر ندامت سے معافی مانگنے کا نام استغفار ہے معلوم ہوا کہ ماضی کے گناہوں پر ندامت سے معافی مانگنے کا نام استغفار ہے اور توبہ کیا ہے توبہ کے معنی رجوع اللہ کے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ملکات میں لکھا ہے جو مقاب کی عربی زبان میں شرح ہے گیارہ جلدوں میں کہ توابون کے معنی رجاعون کے ہیں یعنی کثیر و رجوع رجوع اللہ جس کا ترجمہ میرے قلب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ گناہ سے تم اللہ سے جتنی دور ہو گئے تھے پھر اپنے اللہ کے پاس واپس آ جاؤ اپنے مرکز اور مستقبل سے بھاگ گئے تھے پھر منزل جانا پر آ جاؤ منزل محبوب پر آ جاؤ پھر منزل مولا پر آ جاؤ پھر اپنے قلب کو اللہ کے قدموں میں ڈال دو خلاصہ یہ کہ توبہ نام ہے اللہ کے پاس واپس لوٹ آنا گناہوں کی وجہ سے جس قرب میں بندے دور ہو گئے تھے پھر اسی مقام پر واپس لوٹ آنا رجوع اللہ کا نام تو یہ رجوع اللہ کا نام توبہ ہے کہ گناہوں سے دوری کو ندامت کے ساتھ حضوری سے بدل کر یہ عزم کرنا ارادہ کرنا کہ اے اللہ آئندہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے آئندہ کبھی آپ سے دور نہیں ہوں گے آپ کے دامن رحمت سے چپٹ جائیں گے اور آپ کی آوش رحمت میں لپٹ جائیں گے آپ کے قدموں میں سر رکھ دیں گے اور آئندہ ہمیشہ تقوا سے رہیں گے اور کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے اس کا نام توبہ ہے اب فرق معلوم ہو گیا استحفال ماضی کی تلافی کرتا ہے یعنی پہلے جو گناہ ہو گئے ان کی تلافی استقفال سے ہوگی اور توبہ عزم الگ تقوا سے مستقبل روشن کرتا ہے ارادہ کر لیا کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے دل سے مستقبل روشن ہو گیا اللہ تعالیٰ کو بس اللہ تعالیٰ قبول اللہ تعالیٰ دعا کر لو بھائی اللہ سیدنا مولانا محمد مولانا محمد مبارک وسلم اللہ پاک جو عرض کر دیا اپنے فضل سے اس میں جو قصور ہو گئے ان کو معاف فرما دیجیے یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے اللہ نے سیدھا رستہ آپ نے دکھلا دیا آپ کی مہربانی ہے عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیجیے اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے اللہ ہم سب کو جلد خاص نصیب فرما دیجیے مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے تمام دوستوں اور ان کے گھر والوں کو اللہ نے جذب خاص سے اپنا بنا لیجیے یا اللہ ملائے خط انتہا کا اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شرکت کی توفیق کیجیے چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے ادب کی توفیق کیجیے بڑوں کی فرما برداری کی توفیق کیجیے یا اللہ یا اللہ گناہوں کو ہم سے چھڑا دیجیے یا اللہ گناہوں کو ہم سے چھڑا دیجیے اللہ آج تک جتنے گناہ کر ڈالے آپ کو ناراض کیا آپ سے دوری دوری ہو گئی اللہ اپنا ہی نقصان کیا اے اللہ ہم نے ہی نقصان کیا اپنے ہی اوپر ظلم کیا اے اللہ سے لے کر آج تک جتنے گناہ کیے اے اللہ نے پل سے معاف فرما دیجیے آنکھ کا گناہ ہو کان کا گناہ ہو زبان کا گناہ ہو دل کا گناہ ہو ہاتھ پیروں کا گناہ ہو غرض اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اے اللہ جتنے گناہ ہم تک ہم نے کر ڈالے اے اللہ نے فضل سے سب کے سب کو معاف فرما دیجیے یا رب کریم معاف فرما دیجیے اور سر سے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اے اللہ آنکھیں کان ناک زبان اے اللہ اور ہمارا دل اور سب کا سب جسم اے اللہ پاک و صاف فرما دیجیے اور پورے جسم کو ہمارے فرما بردار بنا دیجیے اللہ وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي ان کا کل شہید قدیر اللہ عمدہ رضا قبل جنا من سفتی کا بندہ اللہ عمدہ نسل محبت بحب محبت بل احمد الزیری بل غنا حبت اللہ مجال حب کا حق کا ریلیہ من ان کو سنا ومن اہلنا ومن الماء الفارد اللہم انی اسألوکا من خیر ما سألکا من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو بھی ہمارے مقاصد حسنہ ہیں اللہ ہمارے قلوب سے آپ واقف ہیں اللہ ہمارے مقاصد حسنہ کو با مراد فرما دے اللہ ہمارے حلال بابرکت اور آسان روزی ہم کو نصیب فرما یا اللہ حلال بابرکت آسان فرما یا اللہ حرام سے بچا اے اللہ کے حرام سے بچا اے اللہ حلال سو فیصد حلال آسان جس نصیب فرما اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو سارے بے اولاد بنا دے اے اللہ نیک سوال اولاد سے نواز دے اے اللہ جن کی کے اولاد ہے اے اللہ اس کو نیک سوال اللہ والا ولایت سے دیکھے کی خط انتہا والے اولاد ہم سب کو عطا فرما ہے ہم کو بھی ولایت صدیق کے فقط سے انتہا عطا فرما دیجیے اور ہمارے گھر والوں کو ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اللہ سب کو نظر سے خواب سے ولایت صدیق کے فقط سے انتہا عطا فرما دیجیے بیماروں کو شفا کامل حاضر مستمر عطا فرما دیجیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین کرنی پڑے گی بات ان کو پھر تکلیف پہنچتی ہے ابھی میں ان کو سلام کیا کے دعا میں بہت تکلیف ہوتی گئی اب یہ سب گواہ موجود ہیں ان میں سکوں کھا لوں تو پھر میرے دل کی تسلی ہو جائے یہ سب گمان نہیں سلام کا جواب دیا